آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت النشقاب کی تکمیل کر رہے ہیں آئیے اس کو شروع کرتے ہیں بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم یہ را ساکن جو ہے پر پڑیں گے اس لیے کہ اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے اور نون مشدد ہے اس کو غن نہ کریں گے لیپ کیبن کیبل کو پر پڑیں گے اور قوف کو بھی پر پڑیں گے لیکن اس کی جو تنوین کا نون ہے اس کا اظہار ہوگا آگے چونکہ آئین حروف حلقی میں سے آ گیا اس نون پر اخفا کریں گے اور آگے خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا اخفا کی آواز ذرا پر کر کے ادا کی جائے گی اور قاف ساکن کر دیں گے عن کو فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون اس مين پر اظہار شفوی ہوگا فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ اور آپ باریک پڑھیں گے را کو بھی پر پڑھیں گے علیہم علیہم القرآن روپے آئی ہی ملک اینوئی یہاں اس آیت کے سرے پر آپ علامت دیکھ رہے ہیں سجدہ کی جہاں یہ علامت آ جائے وہاں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرب سجود ہوتے ہیں اور تین دفعہ سبحان پڑھتے ہیں اور اگر بالفرض آپ کسی ایسی محفل میں جہاں سن رہے ہوں اور وہ نہ ہو تو اس کا سجدہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تین دفعہ کلمہ تنجید پڑھ لیا کرتے ہیں

والله أعلم بما يوعون بما يوعون یہ پورا مد ہے بما يوعون بما يوعون اسے مد اصلی کہتے ہیں فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم فبشر یہاں را باریک ہوگا اس لیے کہ پیچھے کسرا یعنی زیر ہے اب یہاں میم ساکن کے بعد با آتا ہے لہذا یہاں اخفائے شفوی ہوگا یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے لہذا یہاں اظہار حلقی کریں گے علیم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات یہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑا جائے گا اس کی وجہ سے جو کھڑا زبر ہے الف کا قائم مقام وہ بھی پر ہوگا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون اس میم پر اظہار ہوگا اظہار شفوی یہاں ترمیم کے بعد غائن ہے یہاں اظہار حلقی ہوگا اور اس میم پر دوبارہ اظہار شفوی ہوگا لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون اب آپ توجہ کے ساتھ مجھ سے سن لیں بسم الله الرحمن الرحيم لتركبن طبقا عن طبق طبق